سننے والوں کی ملاقات اسٹیج اور فلم کی نامور آرٹسٹ مختار بیگم اور ان کی لڑکی فلم سٹار رانی مختار سے کروا رہے ہیں مختار بیگم اپنے زمانے کی چوٹی کی مغنیہ اور اسٹیج ایکٹریس شمار کی جاتی رہی ہیں یہ مایا ناز ڈراما نویس آغا حشر کاشمیری مرحوم کی بیوی ہیں مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختار بیگم آغا حشر مرحوم کی داستان زندگی کا ایک جیتا جاگتا کردار ہیں فلم سٹار رانی مختار نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز فلم محبوب سے کیا آج کل رانی مختار گھر کا چراغ انسان بنو زیور محل اور آزاد جیسی فلموں میں کام کر رہی ہیں اگرچہ رانی مختار نے ابھی تک چند فلموں میں کام کیا ہے لیکن ہر فلم میں ان کی صلاحیتیں نمایاں نظر آتی ہیں ایس ایم سلیم آپ کی ملاقات مختار بیگم اور ان کی لڑکی رانی مختار سے کروا رہے ہیں رانی صاحبہ یہ بتائیے کہ فلمی زندگی کیسی شروع کی تھی آپ نے مجھے تو بچپن سے ہی شوق تھا پکچر میں کام کرنے کا کیونکہ میری ماں خود اتنی بڑی آرٹسٹ ہے انہوں نے کئی پکچر میں کام کیا یہ تو یہ تو نیشنلی ہے کہ میری ماں اتنی خود بڑی آرٹسٹ ہیں تو اس لیے مجھے بہت شوق تھا تو انہوں نے اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کی وہ تو ہر کام میں مدد کرتی ہیں انہوں نے مجھے ڈانس کی تعلیم دلوائی ڈائلگ بولنے سکھائے آئندہ کس قسم کے رول کرنے پسند کرتی ہیں ویسے تو ہر قسم کا میں کردار ادا کر سکتی ہوں لیکن زیادہ تر میں ٹریجڈی اچھی کر سکتی ہوں آج کل آپ کون سی فلموں میں کس قسم کے رول ادا کر رہی ہیں شطرنج میں تو ڈانسر کا رول ہے اور گھر کا چراغ میں وہ ہیروئن کا رول ہے لیکن وہ ٹریجڈی ہے یہ کس کی پکچر سے یہ ایک شطرنج ہے عتیق شاہ کی اور گھر کا چراغ جو ہے وہ ضیاء اللہ شاہ کی ہے ان کی شوٹنگز شروع ہو گئی ہیں جی ہاں دونوں کی شروع ہیں کتنا کتنا ہو چکا ہے اس کا کام آدھے سو گئی چترانی تو اور ایک اور پکچر ہے وہ انور کمال پاشا کی جس میں میں ہیروئن آ رہی ہوں وہ اس میں بھی ٹریجڈی ہے اچھا خالی اوقات میں آپ کی مصروفیتیں کیا ہیں میری تو یہ دلی خواہش ہے کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کروں اور اس کے بعد مجھے ڈرائیو کا شوق ہے آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا <laughs> زندگی میں تو ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے لیکن خوش قسمتی سے <laughs> گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا <laughs> بڑی اچھی بات ہے مختار بیگم آج ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کا جو ایک صفحہ ہے وہ الٹا جائے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حشر صاحب کس طرح ڈرامے لکھتے تھے پروڈیوس کس طرح کرتے تھے ڈائریکٹ کس طرح کرتے تھے ریہرسلس وغیرہ کس طرح ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ ہاں جی ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ ان کے مقابلے کا آج تک کوئی ڈرامہ نویس پیدا نہیں ہوا ان کے ڈرامہ لکھنے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنا ڈرامہ لکھا ہوا یعنی یہ خاص بات آپ کو بتا رہی ہوں جو آج تک کسی نے نہ بتائی ہوگی جی۔ وہ اپنا ڈرامہ لکھ کر اپنے ہی نوکروں کو سامنے بٹھا لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھی یہ جو میں نے سین لکھا ہے یہ کیسا ہے یا پورا ڈراما کے بعد وہ ان کے خیالات اور ان کے تاثرات دیکھتے تھے اب آپ خود سوچئے کہ وہ کس شخصیت کا مالک ہوگا صحیح ہے یعنی اس کے سامنے الفاظ اور ہر چیز جو تھی وہ سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی جب حشر صاحب ڈراما سنایا کرتے تھے تو کچھ ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے ایکٹنگ تو ایسا کرتے تھے کہ میں کچھ بیان ہی نہیں کر سکتی ہوں میں نے یہ پچاس سال کی عمر میں آج تک میں نے ایسا ڈائریکٹر میری نظر میں نہیں گزرا جس طرح کہ وہ بناتے تھے آرٹسٹ جس طرح سے وہ بناتے تھے جی۔ وہ اسٹیج کی دنیا میں تو میں نے کوئی نہیں دیکھا یعنی وہ کہتے تھے عاشر کہتے تھے میں اگر لکڑی پہ ہاتھ رکھ لوں تو وہ بھی بولنے لگے یہ ان کی خوبی تھی بتانے کی چنانچہ کجن جیسی آرٹسٹ کو شریفہ کے مقابلے پر انہوں نے دل کی پیاس میں کرشنا کا کریکٹر دیا اور تین دن کے لیے پبلک گئی کہ شریفہ بول رہی ہے یا بول رہی ہے تو یہ خوبی آغا آغا حشر حشر میں صاحب کی آپ کے بارے میں بحثیت ایک آرٹسٹ کے کیا رائے تھی بحثیت آرٹسٹ کے ان کی یہ رائے تھی کہ ایک دفعہ بی ایل سرکار نے آغا صاحب کو دس ڈراموں کا ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیا سٹیج پلے فلم کے لیے اچھا۔ جب جس وقت یہودی کی لڑکی وغیرہ بنی جی تو آغا صاحب نے کہا کہ ایک لاکھ اور بیس ہزار روپے کا ایگریمنٹ تھا آٹھ ڈراموں کا یا دس ڈراموں کا یہ کس زمانے کی بات ہے یہ میرا خیال ہے سن چونتیس چونتیس پینتیس کی بات ہے جی, جی ہاں۔ تو اس وقت آغا صاحب نے کہا کہ جب ایگریمنٹ ہو چکا تو آغا صاحب نے کہا کہ میرے یہ سات آٹھ ڈرامے جو ہیں اس میں مختار بیگم ہیروئن کا کردار کریں گے تو بی ایل سرکار نے کہا کہ آغا صاحب ہمارے پاس اور بھی آرٹسٹ ہیں لہٰذا اس میں دو تین ان کو دے دیجئے اور باقی ہمارے تو آغا صاحب کو اس بات پہ غصہ آ گیا وہیں اگریمنٹ پھاڑ کے گھر چلے آئے مجھے آ کے سنایا میں نے کہا بھی اس میں کیا حرج تھا ٹھیک ہے آٹھ ڈراموں میں میں کیسے کام کر سکتی ہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے اپنے منہ سے کیا کہنا چاہیے کہ وہ اپنے دل میں کچھ سمجھتے ہوں گے یقینی یقینی باقی رہا آغا عشر کے ان کی یعنی تعریفیں اور ان کے جو خصوصیات تھیں ڈرامے کی یا ان کی اپنی ذات کی وہ اگر آپ یعنی پوچھتے رہے تو میں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک میری داستان ختم نہیں ہو سکتی آغا صاحب جو گانے لکھا کرتے تھے کیا ان کی ٹیونز بھی خود ہی کمپوز کیا کرتے تھے ان کی ریہرسلز بھی خود ہی کرواتے تھے ہاں جی سب کچھ وہ خود ہی کرتے تھے لیکن بڑے ہنسی کی بات یہ ہے کہ گانا تو آغا صاحب کو آتا نہیں تھا نہایت بسرے تھے سمجھے صاحب لیکن وہ اپنے اس ایسی اندازے سے گانے کو بناتے تھے اور دوسرے کی دماغ میں وہ چیز اس طرح سے بٹھاتے تھے کہ مثلا کوئی اگر کوئی تان ہے تو وہ ہاتھ سے بتا دیتے تھے کہ اس کو یہ یہ یہ یوں یوں یوں یوں یوں آنی چاہیے چاہیے جانی تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ یہ یہ یہ یوں یوں یوں یوں یوں اور کس طرح سے کوئی آرٹسٹ سمجھ سکتا ہوگا لیکن سمجھتے تھے اور ان کے حسب منشائی گانے بنتے تھے اور بڑے بڑے مقبول گانے بنتے تھے ان کے اور راگداری میں بنتے تھے تمام یعنی پرانا میوزک آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اسٹیج کا تو اس میں صبح بھیروں سے لے کر اور صبح سونی تک کے تمام راگ آغا صاحب نے اپنی اسٹیج پر دیے ہوئے ہر یعنی پر پہلے تو پچیس پچیس چالیس چالیس پچاس پچاس گانے ہوتے تھے اسٹیج پر تو کیا بتاؤں آغا صاحب آپ کیا کیا چیزیں پوچھیں گے وہ تو ایک پتہ نہیں کیا چیز پیدا ہوئے تھے اور جو اپنے ساتھ ہی وہ چیزیں لے گئے آغا شیر صاحب کے دور میں ہر ڈرامے میں بہت سارے گانے ہوا کرتے تھے تو یقینی طور پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا گانا ہوگا جو بہت زیادہ پسند ہوگا ہاں، گانے تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان کے ہر گانے یعنی جتنے بھی گانے بنتے تھے جس کھیل کے لیے وہ سارے ہی مقبول ہوتے تھے اور فلم کے لیے بھی ایسا تھا اب میرے مجھے اپنی جو پسند تھی وہ میں نے ہی گایا ہے درباری کی وہ غزل چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی آپ کے گانے کا یہ ریکارڈ ریڈیو پاکستان کے پاس محفوظ ہے ہم اپنے سننے والوں کو آپ کے سامنے یہ ریکارڈ سنواتے ہیں شکریہ چوری فل نسی خوشبو اور گلشن میں گے جا رہی ہے جوان بہار کی شری مائی جا رہی ہے جوان آپ نے حشر صاحب ان کے کارناموں پر جس خوبی سے روشنی ڈالی ہے اس کے لیے ہم سب بطور خاص ممنون ہیں اور آپ کی خدمت میں ہائی سنز بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے اس میں بھی کچھ روشنی بہم پہنچانے کا سامان ہے بس اسے قبول فرمائیے نوازش میری طرف سے بھی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کر دیجیے خدا انہیں کامیاب کرے رانی صاحبہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور ساتھ میں ہائی سنس بل بنانے والوں کی جانب سے ان کا یہ تحفہ قبول فرمائیے میری طرف سے ہائسنس کو شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ نوازش خدا حافظ